یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جے خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جے خدا کے واسطے مشکل حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے کر بنائے رد شہید کر بنا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق ساد اسلام کر دے غضب راضی ہو قادم اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گل جلے دے باسفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتے سے بچا ایک کا رکھ اب کے واسطے بل فرح کا کر ہم کو فرح دے حسن سعد بل حسن اور بو دے سعد جا کے ہاں قادری کر قادری رکھ قادری اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن بندائے رزاق تاج اسیا کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین مح جا فضا کے واسطے تور عرفان ارپانو حمد و حسنا بہا دے علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے ہاں خانہ دل کو زیادہ روح شہ زیا مولا جمال اولیا کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق ماں کے واسطے اور حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے ہاں دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر میرے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر الا کے واسطے دو جہاں میں خادی میں آل رسول اللہ کر حضرت رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا رضا کے واسطے پرزیا کر میں چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا باسفا کے احینا فی الدین و دنیا سلام بسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر میں مولا عشق احمد میرا طاقت چشم سر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا اتار اور احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو عرفا آفیت اس بے نوا کے واسطے